السلام علیکم خواتین حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا پینتالیسواں لیکچر ہم وہی سوال جو کہ ترتالیسویں لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا شیراز لمیٹڈ کا اس کو اس دفعہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ جو یہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس ہم نے ابھی تک بنائے ان کو انٹرپریٹ کرنے کا یعنی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ہم کیا نتیجے اخذ کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس پہ بھی غور کریں گے مختصرا cash flow statement balance sheet اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہم بنا چکے ہیں اب رہ گئی statement of changes in equity تو آئیے اس کی طرف چلتے Shiraz limited statement of changes in equity for the year end June thirtieth two thousand and two اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ شیئر کیپٹل جنرل ریزرو اور انپروپریٹڈ یا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ہے اور ٹوٹل کا کالم ہے اس کے علاوہ کوئی اور ریزرو اس کمپنی میں نہیں ہے سب سے پہلے balance as on June thirtieth two thousand یعنی جو پچھلے سال کا اوپننگ بیلنس تھا وہاں سے ہم فگر شروع کرتے ہیں وہ فگر جو تھے وہ ہمارے پاس کچھ ایسے تھے کہ جی شیئر کیپٹل میں پانچ کروڑ جنرل ریزرو میں دس کروڑ چالیس لاکھ ان اپروپریٹڈ پروفٹ اکتالیس لاکھ انیس ہزار یہ ٹوٹل ہمارے پاس ان تینوں چیزوں کا تیس جون دو ہزار دو ہزار ایک میں جو پروفٹ ہوا وہ تین کروڑ چودہ لاکھ چھتیس ہزار کا تھا ڈویڈنڈ جو ڈکلیئر ہوا وہ تین کروڑ کا تھا یوں ہمارے پاس تیس جون دو ہزار ایک کو جو بیلنس تھے وہ شیئر کیپٹل میں پانچ کروڑ جنرل ریزرو میں دس کروڑ چالیس لاکھ اور انپروپریٹڈ یا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ میں پچپن لاکھ پچپن ہزار اور ٹوٹل فگر یہ بن گیا پندرہ کروڑ پچانوے لاکھ پچپن ہزار اب سال رواں یعنی thirtieth June two thousand and two اس میں کیا چینجز آئے اس میں شیئر کیپٹل میں کوئی چینج نہیں ہے جنرل ریزرو میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے دو کروڑ دس لاکھ روپیہ تو وہ فیگر جنرل ریزرو کے کالم میں دو کروڑ دس لاکھ روپیہ دکھائی جائے گی یہ ان اپروپریٹڈ پروفٹ جو تھا سال کا اس میں سے مائنس ہوگی ڈویڈنڈ جو ہے وہ اس سال دیا گیا تین کروڑ روپے کا یا پرپوز کیا گیا ہے تین کروڑ روپے کا یہ بھی مائنس ہوگی profit for the year after tax میں سے جو کہ پانچ کروڑ اکتالیس لاکھ اڑتالیس ہزار کا ہے یوں ان اپروپریٹڈ پروفٹ تیس جون دو ہزار دو کو ہمارے پاس ستاسی لاکھ تین ہزار روپے اب اس سے جو ظاہر ہوا کہ جی تیس جون دو ہزار کو ان ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ جو تھا وہ اکتالیس لاکھ تھا تیس جون دو ہزار ایک کو جو انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ تھا وہ پچپن لاکھ کا تھا اور تیس جون دو ہزار دو کو ستاسی لاکھ یعنی بتدریج جو انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ہے جو کمپنی میں ریٹین کیا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز اس بات پہ مطمئن ہے کہ کمپنی میں مزید پیسہ وہ اپنا انویسٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اس کے ساتھ کمپنی کی جو پالیسی کہ جی ریزرو میں اگر پروفٹ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اچھا ہوا تو انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ریزرو کر دیا آئندہ کے استعمال کے لیے اور وہ فگر اس سال دو کروڑ دس لاکھ روپے کی ہے ورنہ اگر شیئر ہولڈرز چاہتے تو پانچ کروڑ اکتالیس لاکھ کا پروفٹ ہوا ہے پانچ کروڑ روپیہ بھی وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ تقسیم کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک بہتر پالیسی اڈاپٹ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ جتنا ڈویڈنڈ سال گزشتہ میں دیا گیا تھا اتنا ہی ڈویڈنڈ اس سال بھی دیا جائے لیکن دو کروڑ روپیہ جو ہے جو اضافی پروفٹ ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ریزرو میں ٹرانسفر کر دیا جائے یوں ہم نے statement of changes in equity جو ہے وہ ترتیب دے دی اب رہ گئی بات صرف نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کی اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ کمپنی اور اس کے آپریشنس کے بارے میں مطلب اس کمپنی کے بارے میں ہم جو لکھیں گے وہ کچھ اس قسم کی بات ہوگی کہ the company is a public limited company incorporated in Pakistan اس وہ کس چیز میں ٹریڈ کرتی ہے یا مینوفیکچر کرتی ہے یا بیچتی ہے کس چیز کو وہ ہم پروڈکٹس کی بات کریں گے یا ان چیزوں کی بات کریں گے اس کے بعد جو سگنیفیکنٹ نمبر ٹو جو ہوگا وہ سگنیفیکنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز ہوں گی جس میں سب سے پہلے بیسس آف پریپریشن یعنی یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ کس بیسس پہ کن بنیادوں پہ تیار کیے گئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہم کچھ اس قسم کی بات لکھیں گے کہ these accounts have been prepared in accordance with the requirements of the companies ordinance nineteen eighty four international accounting standards as applicable in Pakistan اور اس کے علاوہ ہم یہ لکھیں گے کہ historical cost are used as the basis for valuing transactions یہ پالیسی جو ہے یہ ہے ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پڑھنے والے کو یہ بات بتاتی ہے کہ جی ان اسٹیٹمنٹس کو تیار کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور یہ جو کمپنی ہے یہ کن چیزوں میں کاروبار کر رہی ہے اس کے بعد ریونیو ریکوگنیشن کہ ہم سیلز کس وقت ریکوگنائز کرتے ہیں یا ریونیو ہمیں کس وقت حاصل ہونے کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ sales are recorded upon delivery of goods to the customers however export goods are considered sold when shipped on board اس کا مطلب یہ ہے کہ جی سیلز ہم اس وقت ریکگناز کرتے ہیں جب کسٹمر کو ڈلیوری ہو جائے ایکسپورٹ گڈز جو ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں وہ ہم اس وقت ریکگناز کرتے ہیں جب ہم نے مال کو جہاز پہ سمندری جہاز ہے یا ہوائی جہاز ہے جس پہ بھی وہ جا رہا ہے اس پہ لاد دیا تو تب ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹ سیل ہو گئی یہ پالیسی ہے اس سے پہلے نہیں ہوتی income from bank deposits loans and advance is recognised on accrual basis یعنی انکم جو ہے بینک ڈپازٹ سے ایڈوانسز یا لونز جو اگر ہم نے دیے ہوئے ہیں کسی کو وہ جو ہے اس کا بیسس کیش بیسس نہیں کہ جی جتنا ملا ہے اس کی بیسس پہ ہم اکاؤنٹنگ نہیں کر رہے ہیں ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں کہ کتنا ملنا چاہیے تھا سال کے دوران ہو سکتا ہے کہ جو بینک ڈپوزٹس ہیں ہمارے اس پہ تیس جون کا جو پروفٹ آنا تھا وہ پروفٹ تیس جون کو نہ ملا ہو بینک نے ابھی کریڈٹ نہ کیا ہو لہذا وہ آئے گا تو اگلے سال لیکن ریسیویبل اس سال کا بن جاتا ہے تو basis of preparing the accounts جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا ہمیں ریسیو ہونا چاہیے تھا اکرو ہوا ہمیں اس لیے ہم نے اکروول بیسس کو اڈاپٹ کیا اگر کیش بیسس ہوتا تو آپ یہاں پہ کیش بیسس لکھتے کہ ہم صرف کیش پہ بیسس پہ جو ریسیو کیا ہے ہم نے سال کا جو پروفٹ ہے وہ ہم نے اکاؤنٹ فار کیا ہے اکروول بیسس نہیں اڈاپٹ کیا dividend income is recognised when right to receive is established اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈویڈنڈ انکم ہم اس وقت اس کو ریکگناز کرتے ہیں کہ ہمیں آنی ہے یا ہمیں ریسیو ہونی ہے جب شیئرز ہمارے نام پہ کمپنی ٹرانسفر کر دیتی ہے اور ہمارے نام پہ وہ شیئرز ہو جاتے ہیں ہمارا رائٹ ٹو ریسیو انکم تو اسی وقت اسٹیبلش ہوتا ہے جب ہمارے نام پہ شیئرز ہو جائیں اور کمپنی ہم سے جس کے شیئرز ہم نے خریدے ہیں وہ ہم سے یہ کہے کہ اب یہ شیئرز آپ کے نام پہ ہے research and development cost are expressed expensed as and when incurred یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جتنا خرچ اگر کوئی کر رہے ہیں یا تحقیق پہ کر رہے ہیں آپ آپ کوئی نئے پروڈکٹ بنانے پہ کوئی خرچہ کر رہے ہیں تو وہ خرچہ جیسے ہی آپ کرتے ہیں اس کو آپ چارج کر رہے ہیں اس کو آپ کیری فارورڈ نہیں کر رہے کہ جب یہ ریسرچ یا یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی اور یہ کمرشل پروڈکٹ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ اس کی کاسٹ کو جو ہے وہ رائٹ آف کسی حساب سے کریں گے آپ ایسا نہیں کر رہے آپ کر رہے ہیں کہ جتنی اس تحقیق کے اوپر اس ڈیولپمنٹ کے اوپر کاسٹ انکر ہو رہی ہے اس کو ساتھ کے ساتھ چارج آف کر دیتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو سو اس طریقے سے ہر آئٹم جو ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا اس کے بارے میں آپ نے نوٹ دینا ہے کہ جی یہ کیسے ارائیو ایٹ کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے اس کو اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں باقی جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے آئٹمس ہیں بیلنس شیٹ کے آئٹمس ہیں ان کا میک اپ جو ہے وہ آپ نے دکھانے کے لیے کہ جی وہ کیسے کن چار فگرز چھ فگرز دس فگرز کو ملا کر کے بنے ہیں وہ آپ ساری تفصیل جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دیتے ہیں شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کا حصہ بنتا ہے اور اسی طریقے سے جتنے اگر آپ نے کوئی لیس مثال کے طور پہ ہے لیس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں کہ کتنے سالوں کی لیز ہے اس پہ پروفٹ کا ریٹ کیا ہے اور اس کی تفصیل ہوتی ہے بہت ساری تفصیل ہوتی ہے وہ تمام تر تفصیل جو ہے منیمم لیس پیمنٹ کتنی ہوتی ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس میں نوٹ کے طور پہ دینی ہوتی ہیں اگر بینکوں سے آپ نے لون لیا ہوا ہے تو کتنی مدت کا لون ہے اس پہ ریٹ آف مارک اپ کیا ہے اس کے اگینسٹ آپ نے کیا کیا چیزیں سیکیورٹی کے طور پہ بینک کو دی ہوئی ہیں یہ تمام تر تفصیل جو ہے یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں لکھا جانا ضروری ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جتنے آپ زیادہ نوٹس دے دیں پھر کچھ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اس قسم کی بھی ہیں کہ جی آپ کی بزنس میں کمپنی میں اگر آپ کی لسٹڈ کمپنی ہے تو یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ قانونی قانونی فرض ہے کہ آپ یہ چیزوں کے بارے میں لکھیے کہ نمبر ایک آپ کے ٹوٹل امپلائیز کتنے تھے آپ کی پلانٹ کی کیپیسٹیز کیا ہیں ایکچوئل کیا ہیں اور انسٹالڈ کیپیسٹیز کیا ہیں آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی تنخواہوں کا مکمل بریک اپ دینا ضروری ہے شیئر ہولڈرز کس کس قسم کے لوگ ہیں انڈیویجلس کتنے ہیں کمپنیز کتنی ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کا بریک اپ اور کتنے کتنے وہ شیئرز جو ہیں ٹوٹل جو ایشوڈ شیئرز ہوتے ہیں وہ کتنے کتنے ان کے پاس ہیں یہ تمام تفصیل جو ہے یہ دینی پڑتی ہے اور کمپنیز آرڈیننس میں جتنی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے حصہ ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور اس کی انفارمیشن دینی پڑتی ہے آڈیٹرز جو آپ کے اکاؤنٹس کا اینوئل آڈٹ کرتے ہیں جو کمپنیز آرڈیننس کے تحت آپ کو مقرر کرنے پڑتے ہیں آڈیٹرز ان کو کتنی آپ نے فیس دی یہ بھی اس میں لکھا جانا ہوتا ہے تو بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں قانونی ریکوائرمنٹس ہیں اور پھر یہ ہے کہ جی جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی بات کی گئی اس کے حوالے سے بھی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں کہ جی آپ اس کی تفصیل بیان کریں اکاؤنٹس بنانا بیسکلی مینجمنٹ کا فرض ہوتا ہے اکاؤنٹس آپ کے آڈیٹرز آ کے نہیں بناتے اکاؤنٹس مینجمنٹ بناتی ہے ان اکاؤنٹس کو آڈٹ کرتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹر اور وہ پھر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو مینجمنٹ نے بنائے ہیں یہ اکاؤنٹس آیا ایک صحیح view fair true and fair view reflect کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اگر کمپنی نے کہیں کسی بھی کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن کی کوئی وائلشن کی ہے تو اس کو وائلیشن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پوری بیلنس شیٹ کے حساب سے اس کی اہمیت کیا ہے اگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو پھر اس کے بارے میں آڈیٹرز رپورٹ میں لکھنا پڑتا ہے ورنہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ان وایلیشنس کی طرف اشارہ کیا جانا چاہیے کہ جناب یہ یہ وایلیشنس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں جو ہیں جن سے کہ ہو سکتا ہے کہ آڈیٹرز کا خیال ہو کہ جی provision for doubtful debts جو ہے وہ کم ہے یا ان کا کوئی اور کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے ان کی مینجمنٹ کی رائے سے مختلف ہو سٹاک کس طریقے سے ویلیو کیا گیا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آڈیٹرز اپنی اپنا خیال کا اظہار جو ہے اور اپنی اوپینئن کا اظہار جو ہے وہ اپنی آڈیٹرز رپورٹ میں کرتا ہے آڈیٹرز رپورٹ جو ہے وہ ایک مصدقہ چیز سمجھی جاتی ہے اس کے ساتھ ریسپانسبلٹی بے تحاشا ہے لہذا آڈیٹر بھی اپنی ریسپانسبلٹی بغیر اس چیز کے کہ جی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ویریفائی کیے ہوئے وہ اپنی رائے پہ نہیں پہنچ سکتا اس کو ثبوت چاہیے اس کو انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن چاہیے ہر قسم کی چیز جب وہ اپنی تسلی کر لے تو پھر وہ اپنی رائے دینے کے قابل ہوتا ہے اور آڈٹ کروانا جو ہے ہر سال کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ لازم ہے اب ان اکاؤنٹس کے بارے میں کچھ تجزیہ یہ اکاؤنٹس تو ہم نے بنا لیے لیکن ان اکاؤنٹس سے ہم کیا ریزلٹس کیسے کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں اب جو انالیس ہے ان اکاؤنٹس کا یا انٹرپریٹیشن ہے اکاؤنٹس کی کس طریقے سے کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے یہ تمام چیزیں تو شاید آپ فائنینشیل مینجمنٹ میں جو ہے وہ آپ تفصیل سے دیکھیں گے اگر اس طرف آپ وہ آپ پڑھتے ہیں سبجیکٹ تو لیکن فی الوقت جو ہے وہ ہم آپ کو صرف چند ایک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ فائنانشیل اکاؤنٹس جو ہیں یا اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ صرف شیئر ہولڈرس کے لیے نہیں کہ جی کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ جی یہ اسٹیٹمنٹس بننی چاہیے اور یہ اسٹیٹمنٹس بن کے جو ہے وہ شیئر ہولڈرس کے سامنے ہونی چاہیے اور ان کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے اس لیے ہم کرتے ہیں یا ٹیکس والوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے بلکہ ان فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کا اب یہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس چاہے آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہیں سال کی بات بنی ہے سال کے آخر میں بنی ہے یا آپ ہر مہینے اکاؤنٹس اگر اپنی کمپنی کے بناتے ہیں تو ان اکاؤنٹ سے کچھ حاصل بھی کیا جاتا ہے کیوں ہم بنا رہے ہیں بہت سارے انالیس ہوتے ہیں فائنینشیل انالیس ہوتا ہے اس فائنینشیل انالیس میں سے ہم کچھ جو ریشیوز اور پرسنٹیجز نکالتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے مینجمنٹ ڈسیزن میکنگ کے لیے اس کے بارے میں آپ کو مختصرا بتاتے ہیں سب سے پہلے تو پروفیٹیبلٹی ریشیو سے پروفیٹیبلٹی ریشیو میں سب سے پہلے آتا ہے گروس پروفٹ ریشیو اب گروس پروفٹ ریشیو جو ہے وہ gross profit divided by sales gross profit کو ٹوٹل سیلس سے جو ہم پروفٹ اینڈ لاس میں شو کر رہے ہیں اس سے تقسیم کیا جاتا ہے اور اگر اس کی پرسنٹیج نکالنی ہو تو سو سے ضرب دے دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس گروس پروفٹ پرسنٹیج آ جاتی ہے گروس پروفٹ پرسنٹیج رواں سال کی کا اگر مقابلہ پچھلے سال کی گروس پروفٹ پرسنٹیج سے کیا جائے تو ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہماری ہمارا گروس پروفٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے کیوں چینج کس وجہ سے آئی یہ ہم چیز جو ہے وہ کر اس میں کمپنی کی جو اوور آل پروڈکشن کے حوالے سے جو پروفیٹیبلٹی آ رہی ہے وہ ہو جاتی ہے کمپیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو مختلف اور دوسری جو انڈسٹریز ہیں آپ ہی کی قسم کا کام کر رہی ہیں آپ ہی جیسا کام کر رہی ہیں مثلا جو جوتے بنا رہا ہے وہ ایک کمپنی بنا رہی ہے وہ دوسری کمپنی جو اور جوتے بنا رہی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہے کہ جی یہ اس کا گروس پروفٹ کتنا آ رہا ہے اور ہمارا کتنا آ رہا ہے تو یہ باتیں جو ہے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ایک آئیڈیا دیتی ہے پھر سیلز میں کتنی انکریز پرسنٹیج سیلز میں انکریز کتنی ہوئی یا ڈیکریز کتنی ہوئی اس کا انالیس آگے کیا جاتا ہے کہ یہ سیلز میں کیوں انکریز یا ڈیکریز ہوئی ہے کون سا پروڈکٹ میرا ہے اس پروڈکٹ میں کس پروڈکٹ میں انکریز اس کا انالیس کیا جاتا ہے کہ سیلز میں انکریز یا ڈیکریز تو ہو گئی لیکن کس وجہ سے ہوئی کیوں ہوئی یہ مینجمنٹ کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ مینجمنٹ یہ دیکھ سکے کہ اگر ایک پروڈکٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے وہ ڈیمانڈ کیوں کم ہو گئی ہے کیا اس کی قیمت زیادہ ہے کیا آلٹرنیٹو بازار میں زیادہ مل رہے ہیں سستے مل رہے ہیں ہمارا یہ پروڈکٹ پچھلے سالوں میں تو اچھا بک رہا تھا اس سال کیوں کم ہو گیا تو یہ بہت سارے انالس ہیں جو کہ فائنینشیل اکاؤنٹس بنتے ہیں جس وقت اور بنائے جاتے ہیں یا منتھلی مینجمنٹ اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں تو اس سے یہ تجزیہ کیا جاتا ہے سو گروس پروفٹ کی ہم نے بات کی کہ گروس پروفٹ ریشیو جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ریشیو ہے کیونکہ وہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہماری دلاتا ہے کہ جی ہماری انڈسٹری دوسری انڈسٹریز سے اگر کمپیرزن کیا جائے یا اپنے ہی پچھلے سالوں کے پرفارمنس سے اس اس اس کا کو کو کمپیئر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹرینڈ کیا بن رہا ہے اس کے بعد نیٹ پروفٹ ریشیو ہے net profit divided by sales times hundred تو یہ نیٹ پروفٹ پرسنٹیج آ جاتی ہے کہ جی نیٹ پروفٹ جو ہے ہم نے وہ سیلز کے حوالے سے کیا کیا ہے تمام اخراجات میٹ کر لینے کے بعد ہمارا جو نیٹ پروفٹ آ رہا ہے بفور ٹیکس آ رہا ہے وہ سیلز کے حوالے سے کیا اس اس کی کی پرسنٹیج بنتی ہے اس کو پھر اگر ہم اپنے ہی پچھلے سالوں کے نیٹ پروفٹ پرسنٹیج سے کمپیئر کریں تو ٹرینڈ پتا چلتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ پروفٹ میں جا رہی نہیں جا رہی اگر ایکسپنسز گروس پروفٹ ریشیو ہم نے نکالا گروس پروفٹ ریشیو بڑھ گیا نیٹ پروفٹ ریشیو کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو اور سیلنگ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز جو ہیں وہ کچھ زیادہ بڑھ گئے ہیں اب کیوں بڑھ گئے ہیں کون سے بڑھ گئے ہیں کس وجہ سے بڑھ گئے ہیں اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور پھر مینجمنٹ کوئی ایکشن لے سکتی ہے تو یہ تو پروفیٹیبلٹی کے دو مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ریشیوز اور ویسے بھی جنرلی دوسرے جو بھی اکاؤنٹس پڑھتے ہیں اور بینکس ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں انویسٹرز ہیں وہ جب یہ اکاؤنٹس پڑھتے ہیں تو ان کو ان میں ریشیوز میں دلچسپی ہوتی ہے اس کے بعد مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک امپورٹنٹ ریشیو آتا ہے وہ آتا ہے stock turnover stock turnover کا کیا مطلب ہے اسٹاک ٹرن اوور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اسٹاک میں مال پڑا ہوا ہے وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے سال میں کتنی مرتبہ اس کو روٹیٹ کیا جا رہا ہے اس سے کیا اندازہ ہوا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ایکٹیویٹی ہماری جو پروڈکشن کی ہے وہ کس رفتار سے چل رہی ہے یعنی اگر اسٹاک میں موومنٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا اور اسٹاک جو ہے وہ ایک اسٹیٹک پوزیشن پہ ہے تو اس سے کیا اس سے کیا پتا چلتا ہوں پھر کہ کتنے دنوں کے اندر اس اسٹاک کو جو ہے وہ ہم بیچ دیتے ہیں اور نیا اسٹاک اس کی جگہ لے لیتا ہے کتنی دفعہ سال میں جو ہے یہ تبدیلی آتی ہے اب اگر اسٹاک ڈیز ہم کیلکولیٹ جس وقت کرتے کہ جی اتنے دن لگتے ہیں ہمیں اسٹاک بیچتے ہوئے اپنا جو ہے وہ اگر بہت ہائی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے فگر تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی میں اسٹاک بہت دن تک پڑا رہتا ہے کہ جب تک وہ بکے اب اگر دن جو ہے وہ بڑھ جاتے تو کارو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا اس میں اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی یا یہ ہے کہ جی ہم کسی خاص وجہ سے اپنا اسٹاک جو ہے اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں بلڈ اپ کر رہے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایک فیکٹری کے اینوئل ریپیئرز اینڈ مینٹیننس کے لیے بند ہونا ہو مثال کے طور پہ اگر فرنس ہے کوئی تو اس کو بند کرنا ہے کیونکہ کچھ عرصے کے بعد اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے اس کو نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جی کمپنی جو ہے وہ اتنا مال زیادہ بنا رہی ہو بنا کے اس کو اسٹاک کر رہی ہو کہ جی وہ جب فرنس بند رہے گی تو ہم اس مال کو بیچ سکیں گے اگر نمبر آف ڈیز جو ہیں اسٹاک ٹرن اوور کے وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جی بزنس ایکٹیویٹی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا تیزی آ رہی ہے اور ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اب وہ ڈیمانڈ اگر انکریز ہو رہی ہے تو سیل میں ظاہر اضافہ ہونا چاہیے تو مینجمنٹ سیل کی طرف دیکھے گی کہ جی سیل میں کتنا اضافہ ہوا تو یہ آپس میں پھر ایک دوسرے جو ریشیوز ہیں وہ ان کا آپس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے اب اسٹاک ٹرن اوور اگر دنوں میں ہم نے فگر نکالنی کہ کتنے دنوں میں ٹرن اوور کرتا ہے کتنے دنوں میں وہ ریپلیس ہوتا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ جی ایوریج اسٹاک یہ سمپل ایوریج ہے اوپننگ اور کلوزنگ کی مہینے کے شروع میں مہینے کے آخر میں جو اسٹاک تھا اس کو دو سے تقسیم کریں تو ایوریج اسٹاک نکل آئے گا سال کے شروع میں ہے سال کے آخر میں ہے اسی طریقے سے کاسٹ آف گڈ سولڈ سے آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور تین سو پینسٹھ دنوں سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں کیونکہ دن نکالنے آپ تو آپ کو نمبر آف ڈیز مل جائیں گے کہ کتنے دن میں اسٹاک کا ٹرن اوور ہوتا ہے اگر کتنی دفعہ وہ ٹرن اوور ہوتا ہے وہ کرنا ہے تو پھر یہی فارمولا جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے یعنی cost of good sold divided by average stock اب دن نہیں آئیں گے یہاں پہ اس سے نہیں ضرور دیا جائے کیونکہ نمبر آف ٹائم کہ جی ایوریج اسٹاک اتنا تھا اور جو کاسٹ آف گڈز جو آئی ہے اس کے اندر گڈس ہولڈ جو ہے وہ یہ تھی اتنی دفعہ یہ اس کو رول اوور کیا تو یوں اسٹاک ٹرن اوور کی بات ہوئی اس کے بعد ڈیٹر ٹرن اوور ڈیٹرز جن لوگوں کو ہم نے مال جو ہے وہ کریڈٹ پہ بیچا ہے جن ان کے لیے بھی کہ جی وہ کتنے دنوں میں پے کرتے ہیں ہمیں سال میں کتنی دفعہ ہم ڈیٹرز جو ہے وہ کمپلیٹلی پے آف کروا لیتے ہیں رول اوور ہوتے ہیں یا ان کا کتنے ٹائمز وہ چینج ہوتے ہیں یہ چیز ہم پتا کرتے ہیں تو ڈیٹرز ٹرن اوور جو ہے وہ دیز میں بھی نکالا جاتا ہے اور ٹائم میں بھی نکالا جاتا ہے اس کا کیا ہے کہ جی ہماری کیش فلو سائیکل جو ہے یعنی وہی بات کہ جی سو روپے کی میں نے چیز تو بیچ دی لیکن سو روپے مجھے تین مہینے کے بعد ملیں گے ادھر میں نے کوئی چیز خریدی وہ چیز جو ہے میں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے مہینے کے بعد تو میرے پاس پیسے کہاں سے ہوں گے دو مہینے کا تو میرے پاس تین مہینے کے بعد پیسے وصول ہوں گے دو ایک مہینے کے بعد میں پیمنٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا اس لیے average number of days average number of days debtors کے ٹرن اوور کے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ جی اگر میں نے کریڈٹ پیریڈ اپنے کسٹمرز کو آن ایوریج پہ اگر میں نے پندرہ دن کا الاؤ کیا ہے یا بیس دن کا ان کو دیا ہوا ہے اور وہ بیس دن کی بجائے مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً تیس دن لے رہے ہیں تو پھر مینجمنٹ جو ہے وہ یہ ایکشن لے سکتی ہے کہ اپنی سیلز ڈپارٹمنٹ کو یا ریکوری ڈپارٹمنٹ کو یہ کہے کہ جناب یہ پندرہ دن یا بیس دن کا جو ہم نے وقت دیا ہوا ہے اس میں کوئی پے نہیں کر رہا آپ پیمنٹ پندرہ بیس دن میں لیں یا آپ اپنا کریڈٹ پیریڈ جو ہے وہ پندرہ بیس دن سے بڑھا کے تیس دن کریں یا آپ پھر اپنی جتنی آؤٹ فلو جو ہے یعنی کریڈیٹرس کو جو پیمنٹ کرنی ہے پرچیز جو کرنی ہے وہ آپ اس حساب سے کریں گے کہ تیس دن کے بعد آپ کو ریکوری ہونی ہے تاکہ آپ کا جو ہر مہینے کا کیش فلو بنے گا وہ کیش فلو اس حساب سے بنے کہ آپ کے پاس ہر ضرورت کے لیے پیسے موجود ہوں تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ٹرن اوور سے نمبر آف ڈیز جو ڈیٹرز لیتے ہیں ٹو پے ڈیٹس اس سے آپ کو یہ مینجمنٹ ڈسیشنز کرنے میں اور اپنے پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے تو ڈیز اگر ہم نے کرنے ہوں تو average debtors divided by credit sales یعنی وہ سیلس جو کریڈٹ پے کی گئی ہو یہاں پہ ادھار پے سیل کی گئی ہو یعنی ادھار دیا گیا ہو کیش سیلز نہیں شامل کی جائیں گی اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کو اگر آپ تین سو پینسٹھ دنوں سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس نمبر آف ڈیز آ جائیں گے کہ کتنے دنوں کے اندر ڈیٹرز جو ہیں وہ آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں اگر نمبر آف ٹائمز دیکھنا ہے کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ ڈیٹرز چینج ہوئے تو credit sales divided by average debtors یہ آپ کو نمبر آف ٹائمز بتا دے گا کہ جی آپ کے ڈیٹرز کتنی مرتبہ چینج ہوئے اسی طریقے سے کریڈیٹرز ٹرن اوور ہے کریڈیٹر ٹرن اوور کی وہی امپورٹنس ہے جو ڈیٹر ٹرن اوور کی ہے وہی تمام باتیں جو ڈیٹر ٹرن اوور کے لیے لیکن اس دفعہ ادائیگی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے لوگوں نے اگر ہمیں کریڈٹ پیریڈ الاؤ کیا ہوا ہے تیس دن کا کیا ہم تیس دن کے اندر اندر پیمنٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم تیس دن کی بجائے کہیں پینتالیس دن یا ساٹھ دن میں تو پیمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ تو کریڈٹ ٹرمز میں الاؤڈ نہیں اس سے کیا پتا چل سکتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے کریڈیٹر جو ہے وہ ہمیں کوئی مارک اپ شاید ہم سے چارج کرنا شروع کر دیتے ہوں تیس دن کے بعد شاید وہ مارک اپ جو ہے وہ ہمارے پروفٹس کو کھا رہا ہے ہم کیوں نہیں وقت پہ پیمنٹ کر سکتے اگر ہم وقت پہ پیمنٹ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کیش نہیں اگر ہمارے پاس کیش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ڈیٹرز کا جو ٹرن اوور ہے اس میں کوئی شاید خرابی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے تو یہ چیزیں جو ہے پھر وہی کہ جی ہم جو دو ریشیوز ہیں ان کو کنیکٹ کر کے ایک پکچر مینجمنٹ اپنے سامنے لاتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو کیسے چلا رہے ہیں ہماری ایفیشنسی کیسے امپروو ہو سکتی ہے تو یہ تو یہ ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے ریشیوز تھے اس کے بعد ہم اس سے آگے چلیں تو اب شیئر ہولڈرز کی طرف آتے کہ شیئر ہولڈرز کو کیا کیا چیز جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ان کو پروفٹ سے تعلق ہے ان کو انہوں نے جتنا پیسہ کمپنی میں لگایا ہوا ہے اس پہ ان کو ریٹرن کیا مل رہا ہے اس کو کہتے ہیں ریٹرن آن کیپیٹل امپلوئڈ یا آر او سی ای یہ کیسے نکالا جاتا ہے net profit after tax before appropriations divided by average capital employed یہ ریشیو جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جی جو شیئر ہولڈرز کے پیسے انویسٹڈ ہیں جو شیئر ہولڈر ایکوٹی ہے یا جو پیسے انہوں نے اس میں لگائے ہوئے ہیں وہ ان پیسوں پہ کیا پروفٹ کی شرح کیا بن رہی ہے اور یہ فگر جو ہے یہ شیئر ہولڈرز کے لیے ایک تسلی بخش فگر کیونکہ وہی انویسٹمنٹ اگر کہیں اور لگائی جائے مثال کے طور پہ اگر ہم وہی پیسہ بجائے اس کمپنی میں لگانے کے وہ ہم بینک میں اگر ڈپازٹ میں رکھ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بینک کا ڈپازٹ جو ہے وہ ہمیں ریٹرن جو ہے اس میں پروفٹ جو ہمیں ملے وہ شاید اس ریٹرن سے اگر زیادہ ہے تو بھائی پھر اس کاروبار میں لگانے کی کیا ضرورت ہے کسی اسی بینک میں رکھ دیں کہیں کسی اور جگہ پہ رکھ دیں تو یہ چیز ہے یہ ریٹرن جو ہے یہ مطابقت اس کی ہونی چاہیے کہ مارکیٹ میں جو ریٹرن ہے اس سے کم از کم اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس سے بہتر ہونا چاہیے پھر آتے ہیں ہم earnings per share earnings per share جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے ارننگس پر شیئر جو ہے یہ کہ فی شیئر ہمارا نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس اور بفور اپروپریشن وہ کیا بنتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس کی تفصیل دیکھیں ہم یہ کیا کس فائدے کیوں ہم نکالتے ہیں اس کی کیا وجہ پھر وہی چیز کہ جی وہ جو دس روپے کا ایک شیئر جو ہے اس شیئر پہ ہمیں کیا پروفٹ مل رہا ہے وہاں تو ہم نے پہلے اس میں جو ریشیو یا پرسنٹیج جو نکالی تھی اس کے اندر تو ہم ہم نے جو پرسنٹیج نکالی تھی اس میں تو ہم نے ٹوٹل کیپٹل امپلائڈ یعنی ایک روپیہ جو ہم نے کمپنی میں لگایا ہوا ہے اس پہ نیٹ پروفٹ کی شرح کیا آ رہی ہے اب یہاں پہ ہم ایک شیئر کی بات کر رہے ہیں کہ فی شیئر جو ہے وہ کتنے پیسے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تیسرا ایک ہے price earning ratio price earning ratio ان کمپنیز کے لیے جن کا کوئی مارکیٹ ویلیو ہو یعنی اسٹاک ایکسچینج سے کوئی ویلیو دستیاب ہو تو market value per share divided by earning per share earning per share ہم نے ابھی نکالی تھی مارکیٹ ویلیو اسٹاک ایکسچینج سے ملتا ہے کہ جی یہ دس روپے کا شیئر ہے اس کا مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ساڑھے گیارہ روپے یا ساڑھے بارہ روپے ہے اور ارننگ پر شیئر جو بھی آئے گا وہ اس سے اگر ہم تقسیم کریں تو پھر ہمیں جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ جی پر شیئر جو ہے وہ کس حساب سے ہم چل رہے ہیں اب چیز یہ ہے کہ جی پرائس ارننگ ریشیو جو ہے وہ earning compares earning of the company with the market value of the companies shares یعنی مارکیٹ میں جو ویلیو اس شیئر کا مقرر کیا اس کے حساب سے ارننگ کیا بنتی ہے اب چونکہ مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ہم نیومریٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یعنی اوپر ہے اور ارننگ جو ہے وہ نیچے ہے اس سے تقسیم کر رہے ہیں ہم اگر ریزلٹ جو ہے وہ کم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فی شیئر جو ہے یا پر شیئر جو ہے وہ آپ کو ریٹرن جو ہے وہ بہتر مل رہا ہے لیکن اگر الٹ ہو جائے یعنی قیمت زیادہ ہو جائے اور ارننگ کے حساب سے کمی آ جائے تو پھر یہ ہے کہ جناب ان آپ کے شیئرز کی ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹ کے اندر وہ شاید زیادہ ہے اس کی ویلیویشن زیادہ ہے اب اس کی کیا وجہ ہے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ جی شاید مارکیٹ میں پرسپشن آپ کی مینجمنٹ کے بارے میں آپ کی بزنس کے بارے میں آپ کے کاروبار کے بارے میں اور فیوچر پلانز کے بارے میں وہ ایک اچھی رائے ہے وہ بہتر رائے ہے اس لیے آپ کے شیئر پہ ایک پریمیم جو ہے وہ رکھا گیا تو یہ تو پرائس ارنگس ریشو کے حوالے سے بات ہوئی اس کے بعد پروجیکٹ یا جو کاروبار ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ریشیو ہے debt equity ratio debt equity ratio جو ہے وہ یہ تناسب ہے کہ ہم نے ہم نے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے اور کتنے شیئر ہولڈرز کے اپنے پیسے کمپنی میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ تناسب جو ہے یعنی اب یہ اگر کہا جائے کہ جی ہم تو قرض لیتے نہیں ہم سارے کا سارا اپنا پیسہ لگایا تو وہ بڑی اچھی بات ہے لیکن کاروبار جو کیا جاتا ہے وہ قرض سے بھی کیا جاتا ہے اور اپنے پیسے سے بھی کیا جاتا ہے سارے کا سارا آپ اپنا پیسہ لگا دیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن بہرحال تناسب جو ہے وہ قرض کا اور اپنے پیسے کا وہ ایک رکھا جاتا ہے اس کو کنٹرول میں یہ عام طور پہ جو ریشیو پریفر کیا جاتا ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشیو یہ ساٹھ فیصد ڈیٹ ہو جائے اگر کمپنی کی اور چالیس فیصد آپ کے اپنے پیسے لگے ہوں تو اس کو ایکسپٹیبل سمجھا جاتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ جی آپ کے اپنے پیسے زیادہ ہوں یعنی چالیس کی بجائے اگر آپ کے اپنے پیسے پچاس یا ساٹھ فیصد ہو تو بہتر ہے اور آپ نے قرض جو ہے وہ کم لیا ہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر قرض سے ہی چل رہا ہے تو قرض پھر ساٹھ فیصد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اب یہ ایک ریشو ہے یا یہ تناسب جو ہے ساٹھ چالیس کا جس میں کہ چالیس آپ کے اپنے فنڈز ہیں اور ساٹھ جو ہیں وہ لون کے ہیں یا ڈیٹ کے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ شاید آپ کی بزنس جو ہے وہ سروس نہ کر سکے اتنے اماؤنٹ کو قرض کے اماؤنٹ کو کیونکہ قرض پہ آپ نے پروفٹ بھی دینا ہے مارک اپ پہ کرنا ہے اور اگر آپ کی بزنس جو ہے ظاہر ہے ہر بزنس پہ ڈپینڈ کرے گا بہت بڑے کوئی پروجیکٹ ہوں گے شاید مثال کے طور پہ ڈیمز وغیرہ بنانے کی بات آتی ہے جس کے ریکوری پیریڈ بہت لمبے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تناسب جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن جب ہم کاروبار کی بات کر رہے ہیں تو کاروبار میں ہر وقت ہمیں یہ رکھنا دیکھنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی پیسے دینے ہیں ہم نے اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی کوئی ریٹرن دینا ہے اگر سارے کا سارا ریٹرن جو ہے وہ بینکوں نے لے جانا ہے تو پھر ہم بینکوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے کام کر رہے ہیں تو تناسب جو ہے وہ کسی حساب سے ہونا چاہیے تو ڈیٹ ایکویٹی ریشیو اور پاکستان میں عام طور پہ جو پروجیکٹ فائنینسنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں پریفر کیا جاتا ہے کہ ڈیٹ ایکویٹی ریشیو جو ہے وہ ساٹھ چالیس زیادہ سے زیادہ ساٹھ چالیس ہو تو یہ تو ڈیٹ ایکویٹی ریشیو کی بابت بات ہوئی اس کے بعد اب ہم لکوڈیٹی ریشیوز کی طرف آتے ہیں اور لکوڈیٹی ریشیوز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا امپورٹینس جو ہے اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں وہ کرنٹ ریشیو کا ہے current ratio current assets divided by current liabilities یعنی ورکنگ کیپٹل ریشیو یہ بیسکلی ہوتا ہے کہ جی ورکنگ کیپٹل آپ کا کتنا ہے یہاں پہ بھی میں یہ کہہ دوں کہ جی جو پریفرڈ ریشیو ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ون از ٹو ون ہونا چاہیے کہ ایک روپے کے ایسٹس ہر ہر روپے کا ایسٹ جو ہے وہ ہر روپے کی لائبلٹی کو کور کر رہا ہو یعنی ایک ون ٹو ون کور ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایسٹس کم ہے کرنٹ ایسٹس کم ہے پچاس پیسے کے ہیں لائبلٹیز ایک روپے کی ہے ڈیڑھ روپے کی ہے دو روپے کی ہے تو حالت کچھ بہتر اچھی نہیں ہے آپ کے پاس اگر کل تمام آپ کے کریڈیٹرز آپ سے پیسہ لینا چاہیں تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ان کو پے کرنے کے لیے جو کہ کوئی اچھی صورت نہیں ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ون ٹو ون کور ہونا چاہیے کرنٹ ایسٹ بھی ایک روپے کے کرنٹ لائبلٹیز بھی ایک روپے کی اب اسی ریشیو سے اگر تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو یاد ہے کہ کرنٹ ایسٹ پہ بات کر رہے تھے کہ جی ریڈلی ریئلائزبل یعنی ایک فوری طور پہ جو کیش میں کرنٹ ایسٹس کنورٹ ہو جائے اب سٹاک جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ اسٹاک جو ہے یہ فوری طور پہ تو نہیں بک سکتا اس کو وقت لگے گا بکتے ہوئے اس لیے یہ ریڈلی کنورٹیبل نہیں لیکن ڈیٹرز ہیں کنورٹیبل ایڈوانسز اگر ہم نے کسی کو دی ہیں وہ ہم واپس لے سکتے ہیں کیش ان بینک تو ہوتا ہی ہے سو current assets minus stock divided by current liabilities جو ہے اس کو ایسڈ ٹیسٹ ریشیو بھی کہتے ہیں اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی جو فوری طور پہ کیش میں کنورٹ ہو سکتے ہیں ایسٹس ان کا تناسب تمام کرنٹ لائبلٹیز سے کیا ہے کہ اگر فوری طور پہ کیش چاہیے تو ہم کس طریقے سے یا کیا ہمارے پاس کوریج اتنی ہے کہ ہم اپنی کرنٹ لائبلٹیز تمام تر کو جو ہے وہ پے آف کر سکیں گے اس کے بعد ایک اور جو ہے ریشو جو امپورٹنس رکھتا ہے وہ مارک اپ کور ہے یعنی اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے بینک سے تو ایک بینکر کے پوائنٹ آف ویو سے یا جس نے آپ کو قرض دیا اس کے حساب سے وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ جی آپریٹنگ پروفٹ بفور یعنی پروفٹ بفور فائنینشیل چارجز جو ہے وہ کتنے ہیں اور فائنینشیل چارجز سے اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو کتنی کوریج آتی ہے اگر فائنینشیل چارجز اتنے زیادہ ہیں اور قرضے آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ فائنینشیل چارجز آپریٹنگ پروفٹ سے آپ میٹ ہی نہیں کر سکتے تو وہ ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے لہذا قرضوں کا تناسب کیا ہونا چاہیے شیئر ہولڈرز فنڈز کے حساب سے فائنینشیل چارجز جو ہیں ان قرضوں پہ ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا ان کو ہم آپریٹنگ پروفٹ سے میٹ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ تمام چیز جو ہے یہ اس سے پتا چلتی ہے اب اس کے بعد ہم لانگ ٹرم لونز کی طرف آتے ہیں لانگ ٹرم لونز میں ہم نے ڈیٹ ایکوٹی ریشیو کا تو آپ سے پہلے آپ سے پہلے کرنٹ ریشیو کی بھی بات ہو گئی ایسڈ ٹیسٹ ریشیو کی بھی بات ہے یہ تمام لانگ ٹرم ریشیوز جو ہیں اس میں لانگ ٹرم لائبلٹیز کے حوالے سے کہ لانگ ٹرم لائبلٹیز اور ایکوٹی جو ہے اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے یہ بھی ضروری بن جاتا ہے لانگ ٹرم لائبلٹیز جو ہے ان کو ہم فکسڈ ایسٹس کے ساتھ بھی لنک کر سکتے فکسڈ ایسٹس کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کچھ ایسی صورت ہو جائے یا تمام ایسٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جو ایسٹس ہمارے پاس ہے کہ وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے کافی ہیں یا نہیں ہیں ٹوٹل لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے کافی سو so, مختلف قسم کے ریشیوز مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ ہم ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے اٹھا کے جو ہے وہ ہم ریشیوز اور پرسنٹیجز کے اس میں جو ہے کر سکتے ہیں اور ورک آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ انالیسس اور ہماری انفارمیشن اور نالج جو ہے کہ کس طریقے سے ہم کمپنی کو مینج کر رہے ہیں وہ انکریز کر دیں ان ریشیوز اور فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو آئندہ مزید معلومات دیے جائیں گے اب اس سٹیج پہ ہم نے شروع کیا تھا کہ کتابیں کیسے لکھی جاتی ہیں کاروبار کیسے ہوتے ہیں پھر جنرل لیجر کیا ہوتا ہے ٹرائل بیلنس کیسے بنایا جاتا ہے پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کی بات آئی پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ہم آگے چلے ہم نے بزنسز مختلف قسم کی کہ جی انڈیویجل سول پروپرائٹر کاروبار اس کے اکاؤنٹس اس کا ٹرائل بیلنس اس کی بکس ہم نے بہت سارے مراحل طے کیے اور آج ہم نے بات ختم جہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنا کے ان کو اینالائز کرتے ہیں انالیسس مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے انالیسس جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا تجزیہ جو ہے وہ لینڈرز کے لیے ضروری ہے جو لوگ ہمیں لون دے رہے ہیں فائنانشیل انسٹیٹیوشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا انالیس انویسٹر کے لیے ضروری ہے شیئر ہولڈر تو وہ ہے جس نے آلریڈی اپنے پیسے کمپنی میں لگائے ہوئے ہیں لیکن جو مستقبل کا شیئر ہولڈر ہے جو آئندہ اس کمپنی کا شیئر لینا چاہتا ہوں اس کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی اس کو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہم نے تمام چیزیں جو دیکھی اور یوں سمجھیے کہ اے سے لے کے زی تک فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ہم نے یہ مراحل طے کیے آخر میں بات رہ جاتی ہے کہ جی یہ انٹر اور اس کا کئی دفعہ ریفرنس ہم نے دیا کہ جی international accounting standards international accounting standards جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں وہ ایک ترتیب دیتی ہے جس میں کہ دنیا کی تمام اکاؤنٹنگ کی باڈیز جو ہیں مثال کے طور پہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے پاکستان کا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں پاکستان کے دوسرے ممالک کے یہ تمام اس کے ممبرز ہوتے ہیں مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ہر چیز کے بارے میں ہر ایسپیکٹ کے بارے میں کیا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی چاہیے اس کا جو ہے گائیڈ لائن ملتی ہے اس کے اسٹینڈرڈس بنائے جاتے ہیں اور وہ اسٹینڈرڈس پھر ریلیز ہوتے ہیں اور وہ اسٹینڈرڈ ہر ملک جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ جی اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے حوالے سے ہی اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں اور جس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ولیج بنتا جا رہا ہے دنیا بڑی مختصر ہوتی جا رہی ہے کاروباری لحاظ سے تو چیز یہ ہے کہ جی بہت ساری کمپنیاں یہاں پہ آ کے پاکستان میں دوسرے ممالک کے اندر کام کر رہی ہیں ان کے ہیڈ آفیسز معلوم نہیں دنیا کے کون سے ملک میں موجود ہیں جہاں پہ ان کے شیئر ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے انویسٹرز موجود ہیں اب وہ تمام لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں کے جو کاروبار ہے اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ جب تک اسی طریقے سے اسی انداز سے نہیں بنے ہوں گے کہ جس طریقے سے وہاں پہ بنتے ہیں یا ہماری کمپنیاں پاکستانی کمپنیاں اگر باہر جا کے کام کرتی ہیں اور باہر جا کے سبسڈریز قائم کرتی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ بننے ہیں ان کے ہیڈ آفیسز یہاں پہ موجود ہیں تو ہمارے اور باہر کے جس طریقے سے اکاؤنٹس بنے ان میں مطابقت ہونی چاہیے اس مطابقت کو پیدا کرنے کے لیے اور یہ چیز اس سچویشن کو پیدا کرنے کے لیے کہ جی اکاؤنٹس دنیا میں ہر جگہ پہ ایک ہی لحاظ سے ایک ہی طریقہ کار سے بنانے چاہیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تو یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ انفورس کیے جاتے ہیں ان کو تمام اکاؤنٹنگ باڈیز جو ہیں وہ ایکسپٹ کرتی ہیں جب وہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں تو پھر وہ ریگولیٹرز کو اپنے اپنے ملک کے ریگولیٹرز کو وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جو ہیں یہ آپ ملک میں قانونی طور پہ آپ ان کو انفورس کرائیے تو پھر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ریفرنس سے یہ accounting standards securities and exchange commission of Pakistan کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں اور securities and exchange commission of Pakistan پھر ان کو انفورس کرتا ہے امید ہے کہ ہم نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے حوالے سے تمام وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ کور کیے جن کو جو کہ اس کا بیسس ہے اور جس سے آپ کتابیں بھی لکھ سکیں گے اور آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی بنا سکیں گے شکریہ